بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن علم القرآن خدا جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی خلق الانسان علمہ البیان اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں والنجم والشجر يسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں والسماء رفعها ووضع الميزان اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی اللہ تقغوا في الميزان کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی فِيهَا فَاكِغَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول ربكما تكذبان تو اے گروہ جنو انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے خلق الانسان من صلصال کالفخار اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی مٹی سے بنایا وخلق الجن من مارج من نار اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے رب المشرقین ورب المغربین وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ بے کمات تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں بینہما برزخ لا یبغیان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے یخرج رو اللؤلؤ والمرجان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں فبأي آلاء تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے کل من علیہ فان جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے سنفرغ لكم الثقلان اے دونوں جماعتوں ہم عن قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں کم آ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں تو کماروں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو گے یرسل علیکم آشواغ من نار و نحاس فلا تنتصران تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے آبی کماتو کب تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تل چھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرتش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے پب آئی ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام گناہ گار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے یقو پونا بینا حمیم آن وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے فبئی ائیے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹاؤ گے جنتان اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ باغی اے آلہ کمات تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو گے ذواتا گے ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فيهما من كل فاكهة زوجان ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے مت کے فرش بقائنها من استبرق وجن الجن اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو قاصرات الطرف گے يطمثهن تلم قبلهم لم إنس قبلهم ولا جان ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَانِ تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے گے نلیا والمرجان گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں ببی اے آلہ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ہل الاحسان الا الاحسان نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے پب اے آدیب تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے بدھ دونوں خوب گہرے سبز فبأي آلاء رب کماتی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فیہما عینان گے ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں پب آلہ رب کماتی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے گے فاکہت و نخل و رمان ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں اور بے کما تم تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ہندو خیرات ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فی الخیاب وہ ہو رہے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے لم يقمثهن انس قبلهم ولا جان ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے مدا سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے پب ائی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے